حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا رکھ دیا گیا ہو اور نماز کی اقامت بھی ہو گئی ہو تو نماز کے لیے نہ اٹھے حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہو جائے مصدن نے مزید کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے رات کا کھانا رکھ دیا جاتا یا شام کا کھانا تیار ہو جاتا تو وہ کھانے سے فارغ ہو جانے تک نہ اٹھتے خواہ اقامہ سن لیتے یا امام کی قیرات سن رہے ہوتے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستاون